عبد الرحمن بن امیہ کہتے ہیں کہ سیدنا حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے یہ پہلے فتنے کے وقت کی بات ہے وہ گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑے کے زین سے پیچھے ہٹ گئے اور ان سے کہا سوار ہو جاؤ لیکن سیدنا قیس رضی اللہ عنہ نے اس مقام پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا سواری کا مالک اس کے اگلے حصے پر سوار ہونے کا زیادہ حقدار ہے آگے سے سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے جاہل نہیں ہوں لیکن میں تجھ پر کسی دشمن سے ڈرتا ہوں حدیث نمبر تیئیس سو گیارہ مسند احمد